یہ دیکھیے ذرا اس سے بولیے تاکہ ریکارڈ ہو جائے السلام علیکم جی والے حضرت آفس میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں پیون وغیرہ زیادہ تر مطلب عیسائی اور اس طریقے کے ہمارے آفس میں ایسے ہی ہے تو وہ چائے بنانا اور کھانا گرم کر کر دینا وہ ان کی ڈیوٹی ہاں تو اس میں وہی مسئلہ جو میں نے بتایا یا تو اس کو دیکھیے وہ اگر آپ کا ملازم ہے تو اس کو ان مسائل کو سمجھا دیا جائے بشرطے کہ وہ گوشت نہ ہو گوشت اگر اوجھلا ہو گیا تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا اگر چائے بنا رہا ہے یا برتن دھو رہا ہے ویسے لوگ غیر مسلم اپنے یہاں رکھے ہوئے ہیں کہ جو گھر کی صفائی کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں جیسے جمعدار دار ہے گٹر کی صفائی کرتا ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ یہ کام عموماً مسلمان نہیں کرتے ہندوستان میں تو یہ کام بھی مسلمان کرتے لیکن ہمارے یہاں یہ کام کوئی بھی آدمی مسلمان نہیں کرتا ایسی خدمت اگر کی جائے اور اس کو ان مسائل سے سمجھا دیا جائے تب حرج نہیں بہتر تو یہی ہے کہ بچا جائے کہ کوئی ایسا مسئلہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ایسا مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے لیکن اس کو ہم حرام نہیں کہیں گے ٹھیک سمجھا دیا جائے اس کو دوسرا مسئلہ یہ تھا